اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام آپ ہیں خط میر رسولہ سر گرو ہے امبیا آپ ہیں خط میرولہ سر گرو ہے امبیا آپ ہیں عالم کے آقا آپ کا عالم غلام آپ ہیں عالم کے آقا آپ کا عالم غلام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام آپ کی ہر ہر ادا بے کل دلوں کی ہے بہار آپ کی ہر ہر ادا بے کل دلوں کی ہے بہار آپ کا دل کشترن آپ کا شیر کلام آپ کا دل کشترن آپ کا شیر کلام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام آپ سے راحت ملی ہے بے کسوں مظلوم کو آپ سے راحت ملی ہے بے کسو مظلوم کو آپ کے دم سے ملا عورت کو عزت کا مقام آپ کے دم سے ملا عورت کو عزت کا مقام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام اللہ اللہ آپ کا رتبہ شب میراج میں اللہ اللہ آپ کا رتبہ شب میراج میں انبیاء ہیں مقتدی اور آپ ہیں ان کے امام انبیاء ہیں مقتدی اور آپ ہیں ان کے امام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام آپ کا جانا خدا کے پاس عرش پاک تک آپ کا جانا خدا کے پاس عرش پاک تک بن کے محبوب و مقرب راز دارانہ کلام بن کے محبوب و مقرب راز دارانہ کلام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام ہے محمد اور احمد آپ کے پاکی زنام ہے محمد اور احمد آپ کے پاکی زنام آپ پہ لاکھوں درو اور آپ پر لاکھوں سلام آپ پہ لاکھوں درو اور آپ پر لاکھوں سلام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام